حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مبارک ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی زیادہ میراث چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہم سب اس میں سے بہت بڑا حصہ پا کر مالا مال ہو سکتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ترجمہ یقیناً علماء وارث ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ وسلام کے اور انبیاء علیہ الصلاۃ وسلام اپنی وراثت میں دینار اور درہم یعنی سونا چاندی مال نہیں چھوڑ جاتے وہ تو اپنی میراث میں صرف علم چھوڑ جاتے ہیں بس جو علم کو پالتا ہے وہ بڑا حصہ اس وراثت کا پا لیتا ہے دین کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے اور یہ میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے لیے قیامت تک دستیاب ہے اور علم میراث بھی حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا اہم حصہ ہے بس جو خوش نصیب مسلمان علم میراث سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی میراث میں سے حصہ پاتا ہے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم وراثت وما سوا ذلك فهو فضل آیتم محکمت او سنت قائمتن او فریغت عادلتن ترجمہ علم تین ہیں ان کے علاوہ باقی سب کچھ زائد ہے نمبر ایک قرآن مجید کی محکم آیت نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت سنت نمبر تین علم میراث جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اسی لیے حدیث شریف میں علم میراث کو ایک تہائی علم اور بعض روایات میں آدھا علم قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس علم کی شان بہت بلند اور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس علم کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس علم پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں حرام مال پھیلتا ہے اور جو جسم حرام مال سے بنا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اللہ النار